ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن ونو أعمالنا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

اللہ خبر تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع اپنی مہربانی سے ادا فرمایا جس کے میں ہم اللہ خبر کا تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کر اپنے آپ کو ان پریشانیوں سے ہر قسم کے خطرات اللہ خبر وبا تعالیٰ رکھے تبدیل کر ہم سب کو رمضان میں مزید ہمت اور توانائی ادا کرنا آپ کے علم میں ہے کہ عموماً زہر کی نماز کے بعد ہم کچھ مسائل بیان کر ہیں اور اس میں ہر سال ہم انہی مسائل کا ارادہ اسی کے تکرار اور اسی کو دہراتے ہیں جسے عموماً ہم سب کو ضرورت مثلاً روزوں کے مسائل زکات نماز کی شرائط نماز کے فرائض ہر آدمی کو سننا یاد رکھنا ضروری ہر سال ان کا ارادہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہماری توجہ وہ ہو جائے اور نام جانتے ہیں کہ بے شمار اور عمانات نا جس پہ گفتگو کی جائے لیکن انہیں مسائل کو دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روز مرہ سے مسائل ہمیں نہ ہو ہم آج صرف یہ عرض کریں گے روزے جو ہیں یہ کئی قسم تھے کتنی قسم کے روزے ہوتے اور پھر اس کے بعد مسائل روزہ کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا کن باتوں سے نہیں ٹوٹتا کون کون اس میں مکروہ اس کے بعد زکات اور اس کے بعد نماز کے مسائل قرآن و سنت سے تلفیز کر کے روزوں کی پانچ قسمیں بیان کی کہ روزے پانچ قسم ہیں وہ پانچ قسمیں کیا ہیں ایک تو فرض ایک باغے اور اس کے بعد ایک نقل ایک مکرو یعنی مغرو تقریر اور دوسرا مغرو تنظیم یہ پانچ قسمیں ان میں تین قسموں کی دو دو قسمیں اور بیان کی گئی مثلاً معین اور ایک ہے غیر معین اس کی طرح واجب کی دو قسمیں بیان کی گئی ایک واجب معین ایک بازی میں چلے ہوں اسی طرح نفل کی بھی دو قسمیں بیان کی گئی ایک نفل مصنوع ایک نفل مستحق وہ یا پانچ چھ سات آٹھ یہ آٹھ قسمیں بنتی ہیں اب آئیے ہم اس کو کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں اس کی تعریف بیان کر دی جائے تاکہ یہ افسان روزوں کے ہمارے ذہنوں میں رہیں اور ہر مسلمان کا جاننا اس کے لیے بے حد ضروری ہے فرض معین ہم اسے کہتے ہیں کہ جیسے رمضان کا مہینہ یہ فرض معین ہمیں یعنی کہ رمضان میں یہ کم سوچے کام دیکھنے تک ہونا تیس یا تیس تک ہمیں روزے ہونا فرض غیر معین یہ کہ جن کے روزے ادا ہو گئے جیسے خواتین چھ پانچ روزے ہر مہینے یعنی رمضان میں ان کے سزا ہو جائیں گے ایام نسوانی کی وجہ سے اب کس کا رکھنا خاص تو ہے مگر غیر معیل غیر معین کسی اس لیے کہا گیا کہ رمضان ختم ہونے کے بعد جب چاہے ان کی ادا کریں اور بہتر تو یہ ہے کہ رمضان کے فوراً بعد اس کی ادا کریں یہ میں نے اس لیے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہی اس کی خطا کر آدمی روزہ رکھنے کا عادی ہوتا ہے جیسا آگے کے کریں باقی اپنے تمام و خطا روزوں کو جو روزے ہیں ان کی ان کو ادا اسی طریقے سے کوئی آدمی رمضان میں بیمار ہو جائے تو بیماروں پر روزے معاف نہیں موقع یعنی وہ رمضان میں اگر بیمار روزوں کو چھوڑ کر جب صحت ہو جائے افاقہ ہو جائے اور رمضان کے بعد یا جب بھی اسے صحت اور افاقہ ہو ان روزوں کی گنتی پوری کرے گا اسی طریقے سے کوئی آدمی طویل سفر پر روانہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیم اور مسافر پر روزوں کو معاف اس معنی پر دیا کہ ماف پر یعنی اس وقت نہ رکھے سفر ختم ہونے کے بعد روزے رکھے جتنے رمضان کے بعد اسے رکھ لی جو دو چار بن جائیں ان تمام روزوں کو رمضان کے بعد میں پتا کرے گا کیونکہ وہ کسی وقت بھی قضا کر سکتا ہے اس لیے ان کو روزوں کو فرض سے ملزم کہا گیا لیکن رکھنا یہ جو عام طور پر لوگوں میں بات مشہور ہے کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہی کہ ہر مسئلہ نہ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے نہ کوئی ایک عالم بیان کرتا اس کے لیے تو بہت زیادہ کتابوں کی اور علماء کی صحبت کی مسائل کی چھان پٹر کرنی بے حد ضروری کسان وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے دے فدیہ اصل میں اس روزے دار کے لیے ہے کوئی ایسا مرد پیدا ہو جائے کہ جس میں اب احاطے کے کوئی امکانات نہیں مثلا اللہ قدرت سے کینسر اس میں کوئی احاطے کے امکانات نہیں ہوتے سکے ماشاء شام بیماری ہوتا چلے گا بڑھاپا بدا سے پہ خود ایک بیماری چاندنی کی زیادہ اور بوڑھا ہو جائے کہ اب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جوان تو ہو نہیں سکتا تو ایسا شخص نہیں بلکہ روزوں کے پتہ پگاہی کہ میں تیر منگل جمعرات کو رکھوں گا اب یہ ممکن ہو گیا تو اسے تیر منگل جمعرات کو روزہ رکھنا کسی بھی قسم کی منت اس نے کر لی مگر مثلاً مجھے ملازمت مل جائے یا میں مقروض ہوں قرض بال قرض سے اللہ مجھے نہ جانتے دے تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا اتنی نمازیں پڑھوں گا کسی بھی کام میں وہ اگر منت کر لے تو یہ منت کے روزے یہ نماز یہ واجب اس کا پڑھنا جو ہے وہ رکھنا اور پڑھنا کس کا واجب ہو گیا تو کسی نے یوں منت مانگی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں تین روزے رکھوں گا یا ایک روزہ رکھوں گا یہ ہے معین اگر اس نے خود معین کر لیا کہ پیر منگل بدھ یا بدھ جمعران جمعہ تو انہی دنوں میں روزہ رکھے گا تب اس کا صحیح معنی میں واجب ادا ہوگا ایک ہے واجب یا غیر معین مطلب اس نے دن یا وقت کو مل نہ کیا کہ فلاں میرا کام ہو جائے تو میں تین روزے رکھوں اس نے کچھ معین نہیں کیا تو وہ جلدی رکھ لے گا اس کے وہ روزے ہو جائیں گے اب یہ ہو گیا فرض واجب فرض کی دو قسمیں اور واجب کی دو قسمیں اب آئیے تیسرا تیسرا ہے نفر اس میں ایک نسل ہے مصنون اور ایک نسل ہے مستحب روزہ تو نسل ہی ہوگا لیکن اسے مصنون اس لیے کہا گیا کہ جو سنت سے کہیں وہ کیا سنت سے ثابت ہے جیسے کسی شخص نے نبی کریم علیہ اور سلام سے کیا کیا کہ میں پیڑ کو روزہ رکھوں حا پیر وہ دن ہے کہ جس میں ہماری ولادت ہوئی ہم پیر کے دن دنیا میں لواگر ہوئے تم پھر وہ روزہ رکھو اب چونکہ حضور نے فرما دیا اور یہ فرما دیا کہ میں پیر کو تبجب ہوا اور اس دن روزہ رکھو تو اب دیکھیے اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کسی بھی طریقے سے حضور سے نسبت ہو جائے اس میں بھی برکت ہو جاتی تو پیر کا دن روزہ رکھنا اس لیے مصروف ہو گیا کہ حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پیر کو روزہ رکھو اس لیے کہ ہماری ذرا پیر کے دن اس کو نقل مصنوع کہا گیا حضرت آدم علیہ السلام و سلام تین روزے رکھتے تیرہ چودہ پندرہ اب چونکہ اللہ کے نبی سے یہ ثابت ہے تیرہ چودہ پندرہ ہر چاند کے مہینے کی تین تاریخ اس کو بھی علماء نے نقل مصنوع کہا ہے یعنی چونکہ اللہ کے نبی سے یہ ثابت ہے تو یہ اگر سے نفل ہے کوئی نہ رکھے تو کوئی شرم اس پر تاریخ نہیں لیکن رکھے تو یہ نفل مصنون ہے اسی طریقے سے حضور علیہ السلام اسلام ہجرت فرما کر مکہ ہو کر معصوم مدینہ منورہ کرنا اس کے کی آزادی محرم کا جب اشنا آئے تو صحابہ کرم علی مریدوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے یہودی یہ دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں عاشور کا روزہ رکھتے ہیں ہیں کیوں رکھتے کہ یہودیوں کا نظر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور اللہ کے نبی حضرت موس علیہ السلام کو فرعون کے شکن دن نجات ادا فرمائی جیسا کہ آپ نے بعض و تقریبا سنا ہوگا کہ فرم نے موسا علیہ السلام کا کابو کیا جب وہ دریا میں نہ آئے اور جب موسا علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر نکل گئے تو یہ تو سمجھے کہ خوشی ہے چلو اللہ کے نبی اس کے قوم کا کاب گئے مو سارے سلام کے یہ موضوع عطا فرمایا کہ جب وہ پانی پر مانگتے تو راستہ نکل جاتا راستہ کا خوش ہو گیا اپنی قوم کو لے کر کے نکلے فروغ کو پتا لگا پیچھا کیا اس نے جب موسا علیہ سلام اور ان کی قوم نکل گئی تو اب وہ راستہ مل رہا دریا مل گیا سمندر مل گیا اور سارے فرونی بنے فرون ہر کو اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور یہودی موسا علیہ السلام کے مان والے بات اس لیے رکھتے ہیں تو حضور نے ساری صاحب فرمایا کہ نہیں دین کا مول بدلنے کی کوئی صورت نہیں یہودی رکھتے تو ہم کیا کریں یہودیوں کا حضور السلام نے فرما سبحان اللہ موسا علیہ السلام کا دن بنانے کے ہم زیادہ نا کیونکہ موسا علیہ السلام کو یہودی سامی طور پہ مانتے ہیں میں مباثت ہو جائے نہیں بلکہ آپ نے کرنا تم یہودیوں کی مخالفت کرو یہودیوں مخالفت کرو فرما تم نو کا بھی روزہ رکھو اور دس کا بھی روزہ رکھو تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے جب ان کی نقل نہیں کر رہے پھر روزہ اور بڑھا دیا کہ نو کو بھی رکھو اور دس کو بھی رکھو اب چونکہ اس کا ثبوت سے حاصل تھا اور احادیث سے پتا لگا نے نو اور دس روزہ رکھنے کی صحابہ کو تلقین فرمائی روزہ رکھنے کا ارشاد فرمائے کہ موس علیہ السلام کی یاد منانے ہم زیادہ مستعف ہیں اس لیے اس کو نسل مصنون کہا گیا یہ سنت سے ثابت ہے اور اسی طرح کے وہ روزے جو سنت سے ثابت ہو مثلاً کوئی آدمی جمعرات کا روزہ رکھے تو نہ ہے اور ایک اس طرح وہ جو سبوز میں احادیث سے محبت سامنے ہے وہ روزوں کو رکھے تو اس لیے اس کو نسل مصنون کہا گیا مگر یہ بات آپ کے ذہن میں ہے کہ نفل نقل کے ہم اسے مزور نہیں کر سکتے بھائی دیکھو اتنے لوگ روزے آپ روزے سے نہیں سب لوگ رکھتے ہیں مگر نفل اچھا کوئی شخص اگر نو کو نہ رکھ پائے تو کیا دس کا بھی چھوڑ دیں گے بہتر یہ ہے کہ نو دس دونوں رکھے جائیں اور اگر نو کو کوئی نہ رکھ پائے تو دس کو روزہ رکھنا بھی اس کے لیے جائے یہ نہیں بڑے مختصر انسان میں آپ کو تعلق کرا روزے کئی قسم کے ہیں گیا نقل سنت سے نسل اب آئیے ایک مطلق نسل جس کو نقل مستحب کہا گیا وہ کیا ہے آدمی مولین کر لیں کہ میں جمعرات کو روزہ رکھوں گا جس جمعے کو روزہ رکھوں گا یا کبھی بھی روزہ رکھ لے مطلب حدیث شریف میں ہے کہ حضور کا دیکھ سلام و سلام ارشاد فرمائے کہ جس آدمی کا جس آدمی میں توفیق ہو اس کو جلدی سے بالغ جب ہو جائے وہ نکاح کر لے اور اگر نکاح کے اسباب اس کے پاس نہیں ہے تو نفس کو قابو میں کرنے کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے روزے سے کیا ہوگا شہبت کم ہوتی ہے آدمی کے شہبت کے تقاضے کم ہو جاتے ہیں آدمی روزہ رکھتا ہے تو نفس پر اس کو اچھا خاصا ایک طرح سے قابو مل جاتا ہے تو وہ اس ان روزوں کو اس طریقے سے ادا کرے کہ نفس ہمارا کو مار رہا یہ مطلب ہے لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ حضور علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کو بہت پسند کیا لیکن روزوں کو پسند کیا ان کے روزے کیا ایک دن روزہ رکھنا اور دوسرے نہ رکھنا یہ بھی عام مشاعر میں یہ قانون کس کو بھی نفل مصروم کہا گیا نفل مستحب کی طرف آئی جب چاہے آگے روزہ رکھے جب کبھی چاہے روزہ رکھے ہے یہ مطلب نفل اب آئیے ایک ہے مکرو جس کو ہم کہیں گے مکرو تحریر اور ایک ہے میرا مکرو جس کو ہم کہیں گے مکرو تنظیم مکرو تحریری یعنی یہ سلام کے قریب ہوتا ہے اس کا ارتقام کرنے والا معاشر اور گناہگار ہوگا اور اس سے بچنا بے حد ضروری ہے کہ یہ آرام کے قریب ہے مکرو ہے تحریر اور یہ مکرو ہے تنظیمی مکرو تحریری کیا جنہیں بھی کہا کہا جا گیا وہ پانچ روزے ان پانچ دنوں میں آدمی روزے نہیں رکھ سکتا وہ پانچ دن کیا ایک دو اگیان عید الاضحیٰ کے چار روز جس کو ایام تشریف کہتے ہیں دس گیارہ بارہ تیرہ یہ چار روزے ہیں ان کا رکھنا جائز نہیں حضور علیہ السلام نے اس کو مسلمانوں کے لیے دعوت کا دن قرار دیا اب مجھے بتائیے ایسی عجیب بات ہوگی جس چاروں پر مسلمانوں کی جہاں قربانی ہو رہی ہو کوئی مہمان آئے مہمان کی سیاست کام کرنے لگے تو کل بھی مہمان صاحب کسی اور وقت میں لیے گا ہمارے تو پورے گھر والے روزے سے تو کیا ہوگا یہ مہمان نوازی کے دن کھانے کے دن ہے کہ اللہ قبر قبر آنا نے مسلمانوں کے روزے جو ہے اس کو مکرو مقدوت کر دیا اللہ کے رسول لیے کس یہ دعوت کا دن ضیافت کا دن تو بقرعید میں سب سے پہلا کھانا وہ کھانا جائے جو وہ آپ کی قربانی کا گوشت حالات کے اعتبار سے ہر دن بھر کبھی تلاش کرنا نہیں ہو گئے دوسرے دن قربانی کی تیسرے دن قربانی کی اس کے حالات کے اعتبار سے اس پر عمل کیا جائے غرض یہ چار روزے یہ اور ایک روزہ عید کا کہ یہ عید کا دن ہے اس میں بھی روزہ نہ رکھا جائے اس کو پانچ روزوں کا گوجا مقروب تحریر ہی گنا روزہ رکھے تو وہ گناہ گار ہوگا یہ پانچ روزے اچھا ان کے علاوہ مکروح ہی کیا ہے مکرو تنظیم یہ ہے کہ وسیع روزے رکھنا وسل کا معنی ہے ملانا اردو ادب میں وسل دیدار کے معنی میں بھی آتا کسی کو دیکھنے کے معنی میں بھی آتا وسل کا معنی ملانا بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد افطار نہیں کی بغیر افطار کیے آپ نے دوسرا روزہ رکھ لیا نہ افطار کی نہ شہری کھائی روزے سے روزے کو گرایا یہ وصل یہ وصلی روزے تو اس لیے اس کو وصل یہ وصلی روزے کہا گیا کہ ایک روزے سے دوسرے روزے کو ملنا اس کو مقروح تنظیم کا گیا آپ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ شہری نہ کی کی تو جتنا زیادہ آدمی پہ بوجھ پڑے گا بھوک اور پیاس کا تو سباب زیادہ ملے گا بلکہ کسی بلکہ یہ خلاف سنت افطاری کرنا یہ سنت ہے شہری کھانا سنت ہے پر کوئی آدمی مسلم شہری کھانے کو طبیعت نہیں چاہے جیسے آج کل کے قریب افطاری اتنے زیادہ کرنی کہ شہری کو طبیعت نہیں چاہیے کیونکہ سب کچھ ہم کو میں ہے اب کیا کریں یہ تو لوگ تو اپنی پانی پیتے تاکہ سننا ادا ہو گیا اتنے تصویر ایک موقع پہ حدیث نقل کی حضور تناول موقع ہوا میں آج کل تو وہ شہری تناؤ سنبھالو حضور نے انہیں دعوت دی آؤ شہری تناول کرو انہوں نے جواب نفی دے دیا کہ نہیں میں کھا چکا ہوں یا نہیں کروں گا فرمایا آؤ شہری کھاؤ اس لیے کہ یہ برکت کا کھانا ہے صحیح کھانے میں برکت بھی ہے اور یہ برکت کا کھانا بھی ہے اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک کا رمضان میں کا گڑی کو بڑھا دیتا ہے مومن موبن بڑھا دیتا اللہ تعالیٰ اس کو برکت کا کھانا کہا کرنا تو بس ایک روزے سے دوسرے روزے کو ملانا یہ بنا یہ اردو سلام کے ساتھ ہم حدیثوں میں پڑھا مسلسل چالیس چالیس دن تک وہ جو روزہ رکھتے وسیع کرتے نہ اس میں ایک فٹ پانی تم نے کوئی میری مثال ہے کیا تم نے کوئی مجھا کوئی موچیسا آدمی آ سو میرا رب مجھے کسی عالم میں کھلا دیتا میرا رب مجھے کسی عالم میں پلا دیتا تو کیا مطلب کہ تم مانو اللہ تمہارا دیتا ہوں وہ خوب سبھی تھا دیکھو جب بات کرو تو سچی اچھی اور صاف ستھری بات کیا کرو اور جب تم بات اچھی کرو گے ستھری کرو کہ کس کو بھی علماء نے مکرو لکھا ہے اور کسی بھی مکرو لکھا ہے کہ سانگ یہ سب بھی تھا رکھے اگر یہ علماء نے کس کو مکرو عوام کے اعتبار سے لکھا لیکن مشالت کا معمول یہ رہا ہے کہ وہ سائیں و ہو جائے یعنی دن بھر وہ روتا رکھیں اور رات بھر قیام کریں یہ عوام کا مسئلہ نہیں یہ خواص ہے عام آدمی کے لیے دنیا کے سارے کام اس کے متاثر ہوں گے بال بچوں کے مسائل اس کے متاثر ہوں گے اس میں اس کو بنا دیا گیا اور پھر یا تو ہفتے کا روزہ مان لیا جائے کہ ہفتے ہی کو روزہ رکھوں گا اس کو بھی مکرو تنظیم کا یا اتوار کا روزہ مان لے گو کیونکہ یہ اللہ سب اللہ خبر خبر تعالیٰ کے اللہ مگر یہودی اسے اپنا دین شار سمجھ کر کے ہفتہ اتوار بناتے ہیں جس کو ہم ان شاء اللہ جم میں بیان کریں تو فریق نے ہفتہ پسند کیا کیا اللہ تبارک نے ہمارے رسول کو جمعہ عطا فرما دی جمعہ منا ہمارے لیے جمعے کا دن عید کا تو محسوس کر لینا کہ ہفتے ہی کو روزہ رکھوں یا اتوار کو روزہ رکھوں یہ ان کا شان ہونے کی وجہ سے اس کو مقروب تنظیری کا کرنا یہ ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ اس کو سمیٹ کر وضو کی اقسام آپ کے سامنے بیان کی کل ان شام کا تمہارا ہے کل تو اتوار پرسوں اپنے در اللہ وہ مسالے چیتا چیتا کے دن سے روزہ ڈوب جاتا ہے ان شاء اللہ اسے بیان کریں گے آپ اللہ سے گزارش یہ ہے سمجھ ہے کہ آپ اگر اس میں دلچسپی ہے تو ہمارا بھی دے گا مسائل ایک بیس پچیس منٹ آپ اللہ کے پاس نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیں اور ان ضروری مسائل کو یاد رکھیں دیکھے کہ عام آدمی کے دس درج کتابوں تک نہیں آپ تو سو پچاس کتابوں کو چھان پھٹک نہیں میرے بس میں نہیں کہ میں پورے ہو کر آدھ گھنٹہ آپ سے انتظار کروں لیکن آپ ہاں، دعا فرمائیے اللہ مجھے بھی ہمت عطا فرما اور آپ کو بھی ہمت عطا فرما جو کچھ کہا گیا اسے قبول فرما اور ہم سب کے لیے یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ بہت ہی عطا فرماؤں ناکام تو سکے جانی وہ تو ناکم ناکام تو فلوار ہو رہی بمرفة إن الله وملائكته يصلون على النبي